السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی جو پڑھائی ہے وہ آپ کے پورے قابو میں ہوگی آپ کو سب چیزیں اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہوں گی ہم جو آج کل ٹاپک کر رہے ہیں وہ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ٹوینٹی فورتھ آج لیکچر ہے جس میں ہم نے اس ٹاپک کو شروع کیا ہوا ہے اور ہم جو دیکھ رہے ہیں اس سبجیکٹ میں اس ٹاپک میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو پروسیس ہے جو آرگنائزیشنز میں اس کا جو ایک سسٹم ہے وہ کس طرح سے فنکشن کرتا ہے اور اس کے پرنسپلس کیا ہیں اب تک جو ہم نے بات کی ہے وہ ہم نے بات کی ہے ریکروٹمنٹ اور سلیکشن کی اور کسی حد تک ہم ٹریننگ کی بات کر چکے ہیں لیکن آج ہم جو ٹاپکس اور ایریاز کور کریں گے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں وہ ہے پرفارمنس اپریزل ہے اور یہ دیکھیں گے کہ پرفارمنس اپریزل کس طرح سے کی جاتی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر کا اوور ویو کیا ہے تو آج کے لیکچر کا جو اوور ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پرفارمنس اپریزل کیا ہے we would understand the concept of performance appraisal دوسری چیز یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ پرفارمنس اپریزل کی امپورٹنس یعنی اہمیت کیا ہے پھر ہم اس کے جو ڈفرنٹ پیرامیٹرز ہیں پرفارمنس اپریزل کے وہ دیکھیں گے پھر اس کے بعد جو پرفارمنس اپریزل کے بعد جو دوسرا کانسیپٹ ہم ریویو کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے کمپنسیشن یعنی کمپنسیشن سے مراد یہ ہے کہ جو لوگوں کو ویجز اور سیلریز ملتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں اور کس بیسس پر ملتی ہیں پھر سب سے آخر میں اس کو اویلویٹ کریں گے model of human resource management کا جو ماڈل uh, ہے یا پروسیس ہے اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے اس کو کس کرائیٹیریا پہ ہم جج کر سکتے ہیں یا اس کا بیسس کیا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں پرفارمنس اپریزل جو ہے what is performance appraisal and what is the importance of performance appraisal performance appraisal جو ہے اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی امپلائی کے کام کو اگر آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے یا دوسرے الفاظ میں جج کرنا ہے یا اس کے کام کو ہم یہ دیکھنا ہے کہ کیا کام جو ہے ایک کسی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو رہا یعنی کام یا کارکردگی جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرفارمنس اپریزل یعنی امپلائیز کے یا کام کرنے والوں کے کام کو جانچنے کو پرفارمنس اپریزل کہا جاتا ہے پرفارمنس اپریزل جو ہے اس میں کیا چیزیں شامل ہیں پرفارمنس اپریزل میں جو پیرامیٹرز ہیں وہ چند ایک پیرامیٹرز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس میں سب سے پہلا پیرامیٹر جو ہے وہ کوئی بھی گولز یا objectives of the work that an employee is performing in the organization اور جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کسی کام کے لیے جو ایک امپلائی کو ادارے میں اسائن ہوتا ہے جب بھی کام اسائن کیا جاتا ہے یعنی جو پوزیشن جس میں اس کو جاب دی جاتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اور جب پرفارمنس یعنی کام کو دیکھنا ہے یا جج کرنا ہے یا جانچنا ہے اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ میں کچھ گولز جو ہیں اس امپلائی نے اچیو ہوتے ہوتی یعنی کچھ گولز جو ہیں ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جب آپ اگر ہم اپنی انڈیویجول مثال لیں تو اگر ایک سال میں اگر ہم نے ایک دو سیمسٹر کمپلیٹ کرنے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے جس میں ایز اے اسٹوڈنٹ انرول ہوئے ہوئے ہیں تو اس سال میں جو اپنی کارکردگی یعنی جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہوں گے کہ آپ نے ایک سال میں دو سیمسٹر جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہیں پھر اس کے علاوہ اگر آپ اس کو فردر اپنے آبجیکٹیوز کو فردر ڈیٹیل میں اگر جانا چاہیں تو آپ یہ بھی اپنے آبجیکٹوز رکھ سکتے ہیں کہ آپ ان سیمسٹرز میں گریڈز کون سے لیں گے یعنی آپ کا کوئی کرائیٹیریا اپنے لیے رکھیں گے کہ آپ نے اے یا بیز جو ہیں جو بھی آپ کرائیٹیریا ہے اس کے بیسس پر آپ اپنا کام شروع کریں گے دوسرا جو اس میں آبجیکٹو میں جو پرفارمنس اپریزل کے اس میں جو چیز آتی ہے وہ ٹائم پیریڈ آتی ہے یعنی کارکردگی کو ایک ٹائم پیریڈ میں جو ہے اس کو جانچنا ہے اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ ٹائم پیریڈ جو ہے کسی بھی کام کا وہ ویری کرتا ہے کام کی نوعیت سے یا ادارے کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق تیسرا جو پوائنٹ اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ آیا ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو آپ نے اپنے آبجیکٹوز رکھے ہیں یا امپلائی کے آبجیکٹوز ہیں وہ کیا اس نے اس کے لیے اس کے پاس وہ اسکلز موجود ہیں یعنی کیا وہ اس کو کام کو پورا کرنے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کام کیا ہے اور جو اس کے لیے ضروری اسکلز یا مہارت یا چاہیے یا نالج چاہیے کیا وہ امپلائی کی نالج میں ہے یا نہیں اس کو وہ اسکلز پوری طرح سے آتے ہیں یا نہیں چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ چیک کیا جاتا ہے جب آپ یہ تمام چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو at the end of the period یہ دیکھا جاتا ہے آیا وہ آبجیکٹو جو ہیں وہ اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے اگر آبجیکٹو اچیو نہیں ہوئے تو دونوں صورتوں میں ہوئے ہیں تب بھی اور اگر نہیں ہوئے اس صورت میں بھی امپلائی کو انفارم کیا جاتا ہے انفارم کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر امپلائی نے اپنے آبجیکٹو جو ہیں اس ٹائم پیریڈ میں اچیو کیے ہیں تو یہ جاننا اس امپلائی کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اچیو کیے ہیں اور اگر کیے ہیں تو کیسے کیے ہیں اور اگر نہیں کیے ہیں تو کیوں نہیں کیے ہیں کیا وجوہات تھیں وجوہات کئی طرح کی ہو سکتی ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید امپلائی کی اپنی کوئی ایبلٹی میں کمی تھی یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ادارہ ہے اس کے کچھ اپنے جو ہیں کانسٹرینٹس تھے یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز مینوفیکچر کرنی ہے یا آؤٹ پٹ ایک اماؤنٹ آف آؤٹ پٹ جو ہے پروڈیوس کرنا ہے at the end of the period تو کیا اس کے لیے را مٹیریل جو ہے وہ موجود تھا وقت کے اوپر یا کوئی اور وجہ تھی جس وجہ سے را مٹیریل نہیں آ سکا یعنی اس میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو امپلوئی ہے یا اس کی اپنی کوئی انیبلٹی ہے یا ایسی انیبلٹی ہے جو اس کے اختیار سے باہر تھی تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے اس چیز کا اندازہ لگایا جائے گا کہ اس نے وہ جو کام اس کو دیا گیا تھا یا آبجیکٹو دیے گئے تھے وہ کیوں نہیں پورے ہو سکے تو یہ ایک پرفارمنس اپریزل کا ایک کیریکٹرسٹکس ہیں جو کسی بھی پرفارمنس ایویلویشن سسٹم کو بنانے کے لیے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے یہی چیز اب آپ ڈائگرام میں دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈائیگرام آپ دیکھیے کہ اس میں جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ ہے آبجیکٹو وہی جو بتایا گیا اور اس میں پھر ایرو سے جو دکھایا گیا ہے کہ ورک پرفارمڈ ہے اور پھر work performed that leads to objectives achieved according to the standards اور پروسیجرز اور اگر آبجیکٹوز اچیو کیے ہیں تو یہ پھر دیکھا جائے گا کہ وہ کیا یعنی فیڈ بیک اور امپلائی کو جو ہے فیڈ بیک ملے گی کہ اس نے وہ آبجیکٹو اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اسی ڈائگرام میں ہمیں ایک کانسپٹ اور انٹروڈیوس کیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا یعنی اکاؤنٹیبلٹی سے مراد ہے کہ وہ جواب دہ ہونا آپ جواب دے ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ نے اگر کام مکمل نہیں کیا آبجیکٹوز اچیو نہیں کیے تو جو آپ کے سپیریئرز ہیں ان کو آپ نے جواب دینا ہے جواب دینا یعنی آپ اکاؤنٹیبل ہیں کہ وہ کیوں نہیں ہوا اور آپ ایکسپلین کریں گے اس پوزیشن میں کہ کام کس وجہ سے نہیں ہوا آیا اگین آپ کی اپنی کوئی انیبلٹی تھی یا ادارے کی کسی وجہ سے جو ہے وہ یہ بات پوری نہیں ہو پائی تو اس سلائیڈ سے ہمیں یہ ایک بیسک کانسیپٹ جو ہم بار بار مینجمنٹ میں جس کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں فیڈ بیک کی یہ بہت ایک اہم کانسیپٹ ہے اور اسی فیڈ بیک سے جو دوسرا کانسیپٹ نکلتا ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے یعنی آپ جواب دے ہیں اپنی کارکردگی کے لیے ادارے میں تو اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے اب اس سے یہ چیز جو ہمیں پرفارمنس اپریزل کی جو اہمیت ہے اس اس کی کیا امپورٹنس ہے آرگنائزیشن میں پرفارمنس اپریزل کی اہمیت اس کانٹیکسٹ میں دیکھی جا سکتی ہے کہ جو امیجیٹ سپروائزر ہے یا مینیجر ہے اس نے اپنے آ, وہ اپنے امپلائیز کو یا اپنے جو سبارڈینیٹس ہیں جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے تو پرفارمنس اپریزل ایک میتھڈ ہے جس سے کوئی بھی مینیجر جو ہے اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ جج کر سکے یا اویلیویٹ کر سکے اپنے ساتھ جو اس کے لوگ کام کر رہے ہیں یا اس کے those who are working below ہم جو اس کے اس کا عملہ ہے جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے وہ بہت اچھی طرح سے جان سکتا ہے کہ ان کے پاس سکلز کیا ہیں یا کیا کس چیز کی کمی ہے یا ان کی نالج جو ہے وہ کتنی ہے اپنے کام کے بارے میں اور وہ کس ایٹیچیوڈ سے کام کو کرتے ہیں تو پرفارمنس اپریزل کی جو اہمیت ہے from the managerial point of view is that it is only the immediate manager who understands the work of people working below ہم پرفارمنس اپریزل سے جو دوسری چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ادارے میں کام کر رہے ہیں اور اگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آبجیکٹو جو ہیں وہ اچیو کر رہے ہیں ود سم ویریشنس تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے پرفارمنس اپریزل سے کہ وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے مقاصد کی طرف یا اپنے مقصد حاصل کرنے میں مقصد حاصل کر رہی ہے یعنی اگر امپلائیز اپنا کام کر رہے ہیں again it is the organization chart جس میں ہم which is filled by the people who are working in the organization so if everybody is performing the duties and achieving the targets and objectives this shows us that the organization is moving towards its goals یا وہ اپنے مقصد جو ہے باقاعدگی سے حاصل کر رہی ہے تو پرفارمنس اپریزل کا یہ ایک دوسرا فائدہ ہے اب پرفارمنس اپریزل کی ہم دو طرح کی قسمیں دیکھیں گے جتنی بھی آرگنائزیشنز میں آپ دیکھیں ہم کئی دفعہ بات کریں گے جب کمیونیکیشن کی بات کریں گے یا اسٹرکچرس کی بات کی تھی ہم نے تو ہم نے دو کانسیپٹ ہمیشہ انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ ایک فارمل ہے اور ایک انفارمل ہے اچھا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تمام جو ادارے میں فنکشنز پرفارم ہوتی ہیں ان کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں اور یہ پہلو جو دو پہلو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ فارمل اور انفارمل ہوتے ہیں فارمل جو ایسپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا کسی بھی ادارے کا وہ ہوتا ہے جو ہمیں ریٹن فارم میں یا جو ہمیں لکھا ہوا یا جیسے آرگنائزیشن چارٹ ہے وہ اسٹرکچر ہے آرگنائزیشن کی لکھی ہوئی چیزیں جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں پروسیجرز ہیں یہ تمام چیزیں فارمل ہیں اسی طرح سے اپریزل جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک فارمل ہے اور ایک انفارمل ہے تو فارمل اپریزل جو ہے اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور وہ کن چیزوں پہ فارمل پرفارمنس اپریزل کا جو فوکس ہے وہ کیا ہے تو جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں آپ جو سب سے پہلی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے فارمل اپریزل کی it has four major purposes اور اس کا پہلا پرپز ہے to let employees know formally how their current performance is being rated یعنی یہ ایک طرح ایک طرح کی جو ایک طرح سے ایک فیڈ بیک ہے امپلائیز کے بارے میں کہ انہیں یہ پتا چلتا رہے جو کہ ان وہ کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں تو اس کا ایک یہ ایک میجر فوکس جو ہے پرفارمنس اپریزل کا وہ یہ ہے دوسری چیز جو آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر انہیں یہ پتا چلے گا کہ ان کی پرفارمنس اچھی یا بری ہے تو وہ ان کے سامنے یہ چیز وضاحت سے آ جائے گی کہ کیا وہ کوئی ریوارڈ یا ڈیزرو کرتے ہیں کچھ انہیں ریٹرن میں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو یہ دوسرا پہلو ہے جو پرفارمنس اپریزل سے سامنے آتا ہے جو تیسری چیز ہے جو پرفارمنس اپریزل سے سامنے آتی ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ امپلائیز کو کوئی مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں یعنی جب امپلائیز uh, uh, کسی کام کو کسی گول کو اچیو کرتے ہیں تو اس چیز یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ ان کے پاس وہ uh, صلاحیتیں موجود ہیں یا وہ ٹولز موجود ہیں جن سے وہ اپنے مقاصد جو ہیں ادارے میں کام کرنے کے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو اس یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ ٹریننگ کی انہیں آیا ضرورت ہے یا نہیں اور کس طرح کی ٹریننگ انہیں چاہیے کیا انہیں آن دا جاب جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ کیا انہیں آن دا جاب کوچنگ کی ضرورت ہے یا انہیں آف دا جاب یعنی آف دا جاب کہیں انہیں کسی ٹریننگ ادارے میں بھیجا جائے جہاں پہ ان کو تربیت کسی اسکل میں یا ان کی نالج میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ چیز جو ہے تیسری تیسرا پہلو ٹریننگ کا جو پہلو ہے وہ سامنے آتا ہے چوتھی چیز جو ہے وہ ہے to identify candidates for promotion جو کہ آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں یعنی اگر کوئی employee continuously over a period of time اپنے گولز اور آبجیکٹوز ایفیشنٹلی اور افیکٹولی اچیو کرتا ہے تو اس کے لیے کیا وہ پروموشن ڈیزرو کرتا ہے یہ بھی پرفارمنس اپریزل سے بات سامنے آتی ہے کہ اس اس اس کی نے اگر وہ اچھا میں یہ دیکھیں کہ کنٹینیوسلی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ڈٹرمن کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پرفارمنس اپریزل جو ہے وہ کس پیریڈ کے لیے ٹائم پیریڈ جو ہے پرفارمنس اپریزل میں ایک بہت امپارٹینٹ ایلیمنٹ ہے تو ٹائم پیریڈ کئی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ سال کے بعد پرفارمنس اپریزل رپورٹ بناتی ہیں کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو بائی اینولی کہہ لیں سال میں دو دفعہ امپلائیز کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتی ہیں کچھ جو ہیں وہ تھری منتھلی بیسس کے اوپر بھی جو ہے پرفارمنس جو ہے اپریزل کیا جاتا ہے تو ٹائم پیریڈ جو بھی آرگنائزیشنز رکھیں پرفارمنس ایویلویشن کا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ امپلائیز کو ٹریننگ کتنی چاہیے کس قسم کا وہ ریوارڈ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا کرنا چاہیے اور آیا جو ہے وہ پروموشن کی جو ایکسپیکٹیشن ہے یا پروموشن کے چانسز جو ہیں امپلائیز کے وہ کیا ہیں اور مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ مختلف ٹائم پیریڈ رکھتی ہیں کہ ایک لیول سے دوسرے لیول پہ امپلائیز کو پروموٹ کرنے کا کرنے کے لیے اور پرفارمنس ایویلویشن جو ہے over a period of time جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ آیا یہ امپلائی اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے ٹریننگ دی جائے یا نہ دی جائے یا اس کے جو اسکلز ہیں یا اس کے جو ایٹیچیوڈس ہیں اس میں کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اب ہم دیکھیں گے کہ how formal performance appraisal is done human resource manager have job and position description for all job in the organization ہر جو جاب ہے ادارے میں اس کی جاب اور پوزیشن ڈسکرپشن جو ہے وہ ہیومن ریسورس مینیجر کے پاس ہوتی ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہر جاب اور پوزیشن ڈسکرپشن اور یہ مجھے شیور بتانے کی اب اس اسٹیج پہ ضرورت نہیں ہے کہ جاب اور پوزیشن ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے یہ آپ کو آلریڈی معلوم ہے کہ اس میں ٹائٹلز دیا ہوا ہوتا ہے کسی بھی جاب کا اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ڈیوٹیز ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ تمام چیزیں جاب اور پوزیشن ڈسکرپشن میں تو مینیجر ہیومن ریسورس مینیجر کے پاس یہ تمام انفارمیشن ہوتی ہے اور یہ انفارمیشن جو ہے وہ پاس آن کی جاتی ہے ٹو دا ریسپیکٹو سپروائزر اور سپروائزر اور سپروائزڈ جیسا کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو انورٹیڈ کامرز میں لکھا ہے اور اس کی وجہ انورٹیڈ کامرز میں لکھنے کی یہ ہے کہ اس کو ایک جنرک سینس یا جنرل سینس میں استعمال کیا گیا ہے اس سینس میں کہ باس یا سبارڈینیٹ یا سپیریئر یا سبارڈینیٹ جو ہے اس سینس میں اس کو استعمال کیا گیا ہے تو جو آبجیکٹوز ہیں اور عام طور پہ آبجیکٹوز کسی بھی جاب کے جو ہیں اینول بیسس پر ہوتے ہیں یا بائی اینوئل بیسس پر ہیں تو وہ اگری کیے جاتے ہیں یعنی جو اچھے ادارے ہیں اس میں آبجیکٹوز جو ایک امپلائی نے اچیو کرنے ہیں وہ پہلے سے ہی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ان کو ڈیفائن کر لیا جاتا ہے اور اگری کر لیا جاتا ہے اور پھر اس تمام چیز کو ایک فارم کی شکل میں دے دی جاتی ایک فارم جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا جاتا ہے اور اس فارم میں جو انفارمیشن ہوتی ہے یعنی ایک فارمیٹ ہے مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ مختلف فارمیٹ جو ہے اپنے ادارے کی ضرورت کے مطابق فارمز جو ہیں وہ ڈیولپ کرتی ہیں تو ایک فارم جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا جاتا ہے اور اس فارم کی شکل کیسی ہوتی ہے اٹ از ایز فالوز یہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا انفارمیشن دی ہے سب سے پہلے جو بھی کوئی امپلائی ہے اس کا نام ہوتا ہے پھر اس کا جاب ٹائٹل ہوتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے جس پہ وہ کام کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کی جاب ڈسکرپشن جو ہے یا پوزیشن ڈسکرپشن جو ہے وہ دی ہوتی ہے پھر آبجیکٹوز جو ہیں وہ دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ آبجیکٹوز اس ٹائم پیریڈ میں کون کون سے آبجیکٹوز ہوں گے پھر اس کے بعد یہ بھی انفارمیشن جیسے سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹریننگ ریسیوڈ کی انفارمیشن ہوتی ہے کہ کتنی ٹریننگ اب تک جو ہے امپلائی نے حاصل کر لی ہے کہ کس کس طرح کے ٹریننگ پروگرامز یا ٹریننگ کورسز جو ہیں اس نے کمپلیٹ کیے ہیں پھر جو نیکسٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آیا کوئی اور ٹریننگ یا تربیت جو ہے وہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آبجیکٹوز اس طرح کے ہوں جو اگری کیے گئے ہوں جس کے اسکلز جو ہیں امپلائی کے پاس نہ ہوں اور اس کو ضرورت ہو مزید یا نئی ٹریننگ کی تو یہ بھی اس جو پرفارمنس اپریزل فارم ہوتا ہے اس میں یہ انفارمیشن بھی جو ہے یہ بھی دی جاتی ہے اس کے بعد جو اور انفارمیشن جو دی جاتی ہے جیسے کہ آپ فارم میں دیکھ رہے ہیں which sees does the employee require special guidance یعنی اسپیشل گائیڈنس یا سپرویژن کی ضرورت ہے اگر اس نے یہ آبجیکٹو جو ہیں وہ اچیو کرنے ہیں کس حد تک تو یہ کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو انفارمیشن اس میں اور مانگی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ strengths and weaknesses of employee جو ہیں وہ کیا ہیں یعنی اس میں جو اس کی خوبیاں اسٹرینتھس کہہ لیں اور خامیاں جو ہیں وہ بھی اس پرفارمنس اپریزل فارم جو ہوتا ہے اس میں شامل کی جاتی ہیں اب یہ ایک جو آپ کے سامنے فارم ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ جو فارم ہے وہ دکھایا گیا ہے اور یہ جیسے میں نے کہا کہ ہر ادارہ جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق ایک پرفارمنس اپریزل فارم جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے اور سب سے آخر میں سگنیچرز ہوتے ہیں کئی ادارے ایسے ہیں جو سگنیچرز جس میں دیتے ہیں جو سپیریئر ہے یا باس ہے اس کے سگنیچرز ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو امپلائی ہے یا سبارڈینیٹ ہے اس کے سگنیچرز ہوتے ہیں تو یہ ایک فارم جو آپ نے ابھی دیکھا یہ فارم ہر ادارہ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے جس کے بیسس پہ امپلائی کی پرفارمنس ایویلویشن ہوتی ہے according to the time period and according to the objectives that are agreed between the managers and their sub اور uh, جو ادارے بعض ادارے جو ہیں یہاں پہ یہ ایک میں بات آپ سے شیئر کروں گی کہ بہت سے ادارے جو اچھے ادارے جنہیں کہا جاتا ہے وہ یہ انفارمیشن جو ہے پرفارمنس اپریزل کی وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یعنی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ کیا ہے لیکن بہت سے ادارے ایسے بھی ہیں جو اس کو کانفیڈینشیل رکھتے ہیں یعنی یہ انفارمیشن کہ امپلائی نے ایک ٹائم پیریڈ میں جو اس کے گریڈ آبجیکٹوز تھے وہ اس نے اچیو کیے یا نہیں یہ تمام انفارمیشن یہ تمام فارم جو ہے امپلائیز کو نہیں دکھایا جاتا یعنی ان کو کسی بھی پیریڈ کے آخر میں یہ پتا نہیں چلتا کہ آیا انہوں نے اچھی پرفارمنس دی ادارے کو یا ان کی پرفارمنس جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھی اب ہم دیکھیں گے کہ انفارمل پرفارمنس اپریزل جو ہے وہ کیا ہے اب انفارمل پرفارمنس اپریزل جو جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ پرفارمنس اپریزل جو ہے یہ تقریباً روٹین بیسس پہ کی جاتی ہے روٹین یا ڈیلی بیسس پہ ڈیلی بیسس پہ آپ پوچھیں گے کہ کیوں کس طرح سے ڈیلی بیسس یوں کہ جو سپروائزر اور سپروائزڈ ہے اس کا انٹریکشن یا بات چیت جو ہے روزانہ آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے جو مینیجر ہے یا سپروائزر ہے وہ کیا میکنیزم یا کیا میتھڈ استعمال کرتا ہے انفارمل اپریزل کے لیے پہلی چیز جو ہے آبزرویشن یعنی مشاہدہ وہ روز تقریباً انفارملی جو ہے اپنے امپلائی کے کام کا جائزہ لیتا ہے یا مشاہدہ کرتا ہے یا دیکھتا ہے اور دوسری چیز ہے کمیونیکیشن وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے on on the daily basis depending on the nature of the job کچھ جابز ایسے ہوتے ہیں اور یہ ہم نے بہت پہلے بھی بات کی تھی کہ جہاں پہ امپلائیز اگر بہت اچھی طرح سے ٹرینڈ ہیں یعنی ان کو اپنے کام کے بارے میں بہت اچھی طرح وہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے تو ان کا شاید رابطہ ڈیلی بیسس پر اپنے مینیجر سے نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ نہ بھی ہو تو ویکلی بیسس پہ یا آفٹر ٹو اور تھری ڈیز ضرور کسی نہ کسی فارم میں کمیونیکیشن جو ہے between the manager and the subordinate جو ہے دیٹ ٹیکس پلیس اس سے اگر کام اچھا ہو تو جو سپروائزر ہے وہ امیڈیٹلی اپنے سپروائزڈ کو یعنی سبارڈینیٹ کو بتا سکتا ہے کہ ہاں تمہاری کارکردگی بہت اچھی تھی اور یہ بات یہاں پہ the difference between formal and informal is کہ جو فارمل اپریزل ہے وہ ہمیشہ لکھ کے کیا جاتا ہے اس کا ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہوتا ہے لیکن جو انفارمل اپریزل ہے اس کا کوئی اسٹینڈرڈ فارمیٹ نہیں ہوتا اور اس کے جو میتھڈس ہیں جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں آبزرویشن ہے کمیونیکیشن ہے اور you know checking the work at different point in time کہ uh, جو um, ایک ٹرمینالوجی مینجمنٹ میں استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مینجمنٹ بائی واکنگ اراؤنڈ کہ جو مینیجر uh, uh, ہے یا جو سپیریئر ہے یا جو باس ہے وہ وڈ واک اراؤنڈ ایسے ہی دیکھ اپنے جو سبارڈینیٹس ہیں ان کے کام کو وہ جسٹ بائی واکنگ اراؤنڈ جو ہے ان کو آبزرو کرتا ہے so kind of a random check آپ کہہ لیجیے ہوتا ہے اس سے بعض دفعہ امپلائیز جو ہیں وہ محسوس بھی نہیں کرتے ہیں کہ their work is being checked اور their work is being watched لیکن کچھ مینیجرس کے ریمارکس سے کچھ ان کی کامنٹس سے یہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ کس طرح سے کس طرح کی ہے سیٹسفیکٹری ہے یا سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو یہ جو انفارمل اپریزل ہے یہ تقریباً ڈیلی یا روٹین بیسس پر ہوتا ہے اور یہ لکھ کر نہیں ہوتا یہ صرف کمیونیکیشن سے اور ڈفرنٹ کامنٹس جو سبارڈینیٹس کو اپنے سپیریئر سے ملتی ہے اس سے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم کہیں گے کہ جو انفارمل اپریزل ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور اس کنٹینیوس پروسیس کا فائدہ یہ ہے کہ امپلائیز کو یا سبارڈینیٹس کو جو انفارمیشن ہے یا فیڈ بیک ہے وہ فوری طور پہ مل جاتی ہے it's a kind of an immediate response on the work of the employees so اس کا ایک یہ بینیفٹ ہے اور اس سے جب at the end of the time period جب لکھ کے پرفارمنس ویلویشن ہوتی ہے تو امپلائیز کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ ان کو ان کی رپورٹ جو ہے وہ کس طرح کی ہوگی اب ہم ایک اس سے لنکڈ پرفارمنس اپریزل سے لنکڈ جو کانسپٹ ہے وہ کمپنسیشن کا ہے کمپنسن کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اجرت یعنی کام کرنے کی اجرت what it's a monetary return that employee receives in lieu of the work done for the organization which is assigned to them according to their job and position description so compensation جو ہے وہ امپلائی کی یا سبارڈینیٹس کی یا ورکرس کی آرگنائزیشن میں وہ اجرت ہے جو ان کو کام کرنے کے عوض میں ملتی ہے اور اس کی کون سی فارمز ہوتی ہیں یہ کس کتنے فارمز کی مانیٹری بینیفٹس جو ہیں یا منی فارم میں جو ریٹرن ملتے ہیں امپلائیز کو وہ کتنی کس فارم کے یا کتنی اس کی قسمیں ہیں جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم جو ہے جو ریٹرن ملتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ سیلری یا ویجز جو ہے وہ ہوتی ہیں یعنی at the end of the month اور at the end of fortnight جو ہے امپلائیز کو ایک فکسڈ سیلری جو ہے وہ ملتی ہے اور اس وہ جو سیلری فکس کی جاتی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے جو اس امپلائی کی پوزیشن ہے uh, اس ورکر کی پوزیشن ہے in the organization that determines what salary that person is going to get جو دوسری چیز آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے additional compensation for doing work not defined in the job and position description یعنی وہ کام آپ نے کیا ہے جو آپ کی جاب ڈسکرپشن میں نہیں تھا یا آپ نے بیونڈ ورکنگ آرز کام کیا ہے تو آپ کو اس کی ایڈیشنل کمپنسیشن جو ہے وہ ملتی ہے جیسے مثال کے طور پہ کئی ادارے جو ہیں اگر آپ کی شفٹ کی جاب نہیں ہے اور آپ کی ایٹ آورس کا جاب ہے اور آپ اس سے بیونڈ کام کرتے ہیں تو وہ لوور لیول پہ جو امپلائیز ہیں ان کو وہ ایڈیشنل پے یا additional for working beyond those hours they are compensated اور they are paid a fixed amount اور a amount that is determined between the employee and the employer so یہ ایک ایڈیشنل جو ہے سیلری کہہ لیں یا آپ کو اماؤنٹ جو ہے وہ ملتا ہے تیسری چیز جو اس میں آتی ہے اور آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں وہ ہے fringe benefits perquisites like provision of transport utility bills etcetera یعنی فرینچ بینیفٹس آپ کے ہیں یوں کہا جا سکتا ہے انہیں کہ جو ایڈیشنل بینیفٹ کسی پوزیشن کی وجہ سے ملتے ہیں اور جو ایڈیشنل بینیفٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ ایڈیشنل بینیفٹس اس فارم میں ہوتے ہیں کہ آپ کو کسی ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ملتی ہے یا آپ کے یوٹیلیٹی بلز جو ہے آپ کی آرگنائزیشن پے کرتی ہے یوٹیلیٹی بلز کیا ہوئے بجلی گیس پانی وغیرہ کے بل جو ہیں وہ آپ کا ادارہ پے کرتا ہے ٹیلیفون بلز وغیرہ یا آپ کو اور کوئی فیسلٹی دی جاتی ہے health facility of special kind جو ہے یہ تمام فرنج بینیفٹس میں جو ہے وہ آتے ہیں یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ جو کمپنسیشن کے میتھڈز ہیں یعنی کس طریقے سے کس کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ کسی امپلائی یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ ایک امپلائی کو کتنی کمپنسیشن یا کتنی سیلری یا ویجز ملنی چاہیے اس کے بہت ڈفرنٹ میتھڈز ہیں اور کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ عام طور پہ جو کمپنسیشن ملتی ہے اس کے بیسز ہوتے ہیں the higher one is in the organize higher one is placed in the organization the higher is the salary of that person and the more benefits that individual اور اے پرسن گیٹس تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ جب اگر ہم جاب ڈسکرپشن کو دیکھیں تو اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ جن کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے اور جنہیں کام کانسیپچل لیول کے یعنی پالیسی میکنگ لیول کے کام جنہیں کرنے ہوتے ہیں اور وہ آرگنائزیشن میں ٹاپ لیول پر یا مڈل لیول پر ہے اس کے مطابق جو ہے سیلری یا ویجز جو ہیں ان کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو چیز دیکھنے والی ہے اور آپ سلائیڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ حیرار کی اور آپ کے جاب جو ہے وہ کتنا کمپلیکس ہے level of difficulty of job جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے یا کتنے لوگ آپ سپروائز کر رہے ہیں یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی سیلری یا ویجز کیا ہوں گی لیکن ایک چیز کئی ادارے ایسے ہیں جو اس بیسس کے اوپر سیلری یا ویجز کا تعین کرتے ہیں وہ ہائر پوزیشن نہیں ہوتی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ how much risk to life is involve کیونکہ کچھ جابز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ وہ جاب پرفارم کر رہے ہیں at the risk of your own life تو کس قسم کے جابس ہوں گے میں نے اپنے سلائیڈ میں ایک مثال دی ہے وہ ہے کمرشل پائلٹس جو ہیں کمرشل پائلٹس کی جو سیلریز اور ویجز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لیے کہ اگر رسک ٹو لائف جو ہے اس میں زیادہ ہے یا ایسے کہیں کہ جو لوگ سی میں ڈیپ یوں ایک مثال یہ ہوگی کہ اگر جو سمندر میں کام کر رہے ہیں جن کا رسک ٹو لائف زیادہ ہے اور ایسے جابز ہیں مثال کے طور پہ جب آئل تیل نکالا جاتا ہے تو سمندر سے بھی تیل نکالا جاتا ہے اور اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا رسک ٹو لائف جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ اگر اس بیسس پہ کہا جائے کہ جاب سیلری ملنی چاہیے کمپنسیشن تو اس پہ ان کی سیلری جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی as compare to those are working at the managerial level تو یہ کئی ادارے جو ہیں ڈپینڈنگ آن کہ وہ کس قسم کا کام کر رہے ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں salary on the basis of risk to life یا کمپلیکسٹی آف جاب یا جاب جو ہے وہ کتنی اس میں کمپلیکس اس سینس میں کہ اس میں لیول آف ڈیفیکلٹی جو ہے کام کرنے کی وہ کتنی زیادہ ہے سخت یعنی جسمانی سختی ہے یا ذہنی اس میں زیادہ چیلنج ہے مختلف جابس ہیں مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ریسرچر ہے وہ ریسرچ کر رہا ہے تو اس کو جو چیلنج زیادہ ہوگا وہ ذہنی چیلنج زیادہ ہوگا اس کے لیے لیکن ایک جو فزیکل کام کر رہا ہے جس میں جسمانی چیلنج زیادہ ہے تو اس کے لیے وہ جاب جو ہے وہ سخت ہوگا تو ادارے جو ہیں اس بیسس کے اوپر ویجز اور سیلریز بھی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ لیول آف ڈیفیکلٹی جو ہے وہ آرگنائزیشن میں ان دا جاب جو ہے وہ level of difficulty in the job is how much the more difficult the job the higher the individual will be paid اب یہ ایک کانسیپٹ اب اور ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جب پرفارمنس اپریزل ہو گئی امپلائیز کی آرگنائزیشن میں اس کے بعد آپ نے کمپنسیشن ڈٹرمن کی یعنی آپ کیا سیلریز اور ویجز دیں گے کس بیسس کے اوپر آپ سیلریز اور ویجز جو ہے وہ ڈٹرمن کریں گے پھر جو ایک پوائنٹ ایمرج ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ لوگوں کو پروموٹ کریں گے یا ڈیموٹ کریں گے جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یا آپ ان کو لے آف کریں گے یعنی آپ ان کو جاب سے فارغ کریں گے یعنی you don't need those people in the organization so what the slide says is employees are promoted to next higher position when the performance is in accordance with the standard laid down by the organization that is when employees achieve targets over a given period of time یعنی امپلائیز کو پروموشن اس وقت دی جاتی ہے جب انہوں نے ایک ٹائم پیریڈ میں اپنے کام کو اچھے طریقے سے اچھی کارکردگی جو ہے وہ ظاہر کی ہو تو ان کو اس بیسس کے اوپر پروموٹ کیا جاتا ہے سو دیٹ از پروموشن اب دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ٹرانسفر کا امپلائیز کو ٹرانسفر کیوں کیا جاتا ہے امپلائیز کو ٹرانسفر کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی پروموشن ہوئی ہے لیکن ان جس جگہ پہ وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ویکینسی نہیں ہے اور جو وجہ ہو سکتی ہے ٹرانسفر کی کہ اگر کسی امپلائی کو آپ فارغ نہیں کر سکتے لے آف نہیں کر سکتے تو آپ اس کو کسی ایسی جگہ پہ ٹرانسفر کر دیں گے جہاں پر کام کی اہمیت جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے تو ٹرانسفر دو بڑی ایکسٹریم سچویشن میں جو یوز ہے ٹرانسفر کا وہ دو ایکسٹریم سچویشن میں ہوتا ہے اور ویسے یہ بھی ٹرانسفر کا جیسے ہم نے پہلے ایک پوائنٹ پہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر جاب جو ہے کسی امپلائی کے لیے بڑا بورنگ ہو جائے مناٹنس ہو جائے یعنی اس میں یکسانیت آ جائے تو آپ یا آپ نے امپلائی کو نئے اسکلس دینے ہیں تو اس صورت میں بھی ٹرانسفر کے میکنیزم یا ٹرانسفر کا کرائیٹیریا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے demotion demotion is a kind of punishment when employees have not performed according to the laid down standard اور دے شو ان ڈسپلن اور ڈس اوبیڈینس اور نیگلیجنس اور ارسپانسبلٹی یعنی یہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ اگر امپلائی نے اپنے for a long period of time یہ نہیں کہ ایک دفعہ کسی ایک ٹائم پیریڈ میں امپلائی نے اپنے جو ہے وہ آبجیکٹو اچیو نہیں کیے اور نیکسٹ ٹائم اس کو ڈیموٹ کر دیا جائے گا ایسی بات نہیں ہے تو امپلائی نے اگر over a long period of time indiscipline کا یا uh, غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ہو for a long period of time یا ایسی چیز ایسا گروس نیگلیجنس لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہو تو اس صورت میں یہ ڈیموشن کا جو میجر ہے ڈیموشن کا جو میجر ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے as a form of a punishment تو عام طور پہ جو یہ ہوتا ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ غلطی کی نیگلیجنس کی نیچر کیا ہے اگر negligence employee over a long period of time اس کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ ہی اور شی از اے گڈ پرفارمر یعنی اس نے ہمیشہ کام کو ذمہ داری سے پورا کیا ہے لیکن کبھی ایک دفعہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو جو کہ اتنی سیویئر نہیں ہے تو اس میں اس چیز کو اگنور کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک overall frame of mind ہوتا ہے جس کے بیسس پہ ڈیموشن کی سزا جو ہے وہ دی جاتی ہے اب ہم four C's model of evaluating human resource management جو ہے وہ دیکھیں گے اب فور سیز ماڈل کا جو بیسز ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو اب تک ہم نے بات کی ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بہترین لوگوں کو بہترین سے یہاں مراد ہے کہ وہ لوگ جو آرگنائزیشن کے لیے بہترین ثابت ہوں گے ان کو ریکروٹ کرتی ہیں اور سلیکٹ کرتی ہیں پھر ان کی اورینٹیشن ہوتی ہے اس کے بعد ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور پھر ایک سسٹم آف پرفارمنس ایویلویشن جو ہے وہ اس ان کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے پھر ان کی کمپنسیشن یعنی اجرت جو ہے وہ ڈٹرمن کی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو ان ریٹرن جو ریوارڈ ملتا ہے آئی در دی گیٹ پروموٹیڈ اور اگر انہوں نے کام جو ہے اس کے مطابق فار لانگ پیریڈ نہ کیا ہو تو یا ان کو ڈیموٹ کیا جاتا ہے یا انہیں لے آف کر دیا جاتا ہے تو جو فور سیز ماڈل ہے وہ یہ ایویلویٹ کرتا ہے کہ آیا جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم ہے آرگنائزیشن کا وہ اس کے چار کرائیٹیریا ہیں جس پر ہم اویلویٹ کرتے ہیں پہلا کرائیٹیریا ہے کمپیٹنس کا دوسرا کرائیٹیریا ہے کانگروئنس کا تیسرا کرائیٹیریا ہے کاسٹ افیکٹونیس کا اور چوتھا کرائیٹیریا ہے کمپٹینس کا تو یہ ہم چیزیں جو ہیں وہ اب ایک ایک کر کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم اگر کسی بھی آرگنائزیشن کا جو ہے اس کو اگر ہم نے اویلویٹ کرنا ہے یعنی اس کو جج کرنا ہے تو ہم اس چار کرائیٹیریا کے اوپر اس کو اویلویٹ کریں گے تو پہلا کرائیٹیریا ہے کمپیٹنس کا کمپیٹنس کیا ہے اگر ہم نے اویلویٹ کرنا ہے تو the slide reads as follows How competent are employees in their work? Do they need additional training? Performance evaluations by managers can help determine what talent is available. To what extent do human resource management policies attract, keep, and develop employees with skills and knowledge needed now and in the future? So competence کا کرائیٹیریا جو ہے وہ یہ جج کرتا ہے یا یہ دیکھتا ہے کہ کیا ایک ادارے نے ایک آرگنائزیشن نے جو اپنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی پالیسیز ہیں کیا وہ اس طرح کی ہیں کہ اس نے ایک اچھے لوگوں کو ریٹین کیا ہے اور ان کو ڈیویلپ کیا ہے ڈیویلپ یعنی ان کو تربیت دی ہے اور ریٹین مطلب ایک اگر کسی بھی ادارے میں کمپٹنٹ یا اچھے لوگ جو ہیں بہت تیزی سے اس کو چھوڑنے لگیں تو یہ کرائیٹیریا جو ہے آرگنائزیشن جو ہے وہ فلفل نہیں کر رہی یعنی کمپٹینس جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو کمپٹنٹ لوگوں کو ریکروٹ کرنا سلیکٹ کرنا ان کو ٹرین کرنا اور ان کو ریٹین رکھنا یعنی ان کو اپنے ساتھ for a long period of time رکھنا یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ کتنا افیکٹو اور ایفیشنٹلی کام کر رہا ہے تو کمپیٹنس سے یہاں مراد ہے کہ how the organization is able to retain its competent human resource تو یہ پہلا کرائیٹیریا ہے کسی بھی ادارے کو اپنے یہ جج کرنے کا کہ آیا اس کا ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم یا جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایفیشنٹلی فنکشن کر رہا ہے یا نہیں تو دوسرا جو اویلویٹنگ کرائیٹیریا ہے وہ ہے کمٹمنٹ کمٹمنٹ سے کیا مراد ہے how committed are employees to their work and organization service can be done through interviews and questionnaire to find answer to this question commitment سے مطلب یہ ہے کہ جو امپلائیز کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں وہ اپنے کام سے کتنے کمیٹڈ ہیں یعنی کتنے وہ اس سے اٹیچڈ ہیں اور کتنا وہ اس کو تندہی اور محنت کے ساتھ اپنے کام کو کر رہے ہیں یہ کیسے پتا چلے کہ کوئی جو امپلائیز ہیں وہ واقع ہی کمیٹڈ ہیں یا وہ واقع ہی اپنے گولز اور آبجیکٹوز کو تندہی سے ہارڈ ورک سے یعنی محنت سے اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ امپلائی سروے کیا جاتا ہے اور تھرو ڈفرنٹ کوشچنئر کوشچنس کے ذریعے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ امپلائیز کی commitment level to the organization جو ہے وہ کیا ہے سو so, دوسرا جو کرائیٹیریا جو ہے اگر آپ نے کسی بھی ادارے کے ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم کو ویلو ایویلویٹ یا جج کرنا ہے تو اس کا کرائیٹیریا ہے کمٹمنٹ کہ اس کے جو امپلائیز ہیں جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنے کام سے کتنے کمیٹیڈ ہیں اب ہم دیکھیں گے تیسرا ایلیمنٹ کیا ہے تیسرا ایلیمنٹ ہے کانگروئنس کا اب کانگروئنس سے کیا مطلب ہے کانگروئنس سے مطلب ہے اور جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ to what extent the workers اور employees in the organization ah trust the policies of the organization یعنی کتنا اعتماد ہے لوگوں کو اپنے ادارے میں جس میں وہ کام کر رہے ہیں اگر اعتماد ہوگا کسی بھی ادارے کی امپلائیز کو اپنے ادارے پہ تو وہاں پہ اس کا کرائیٹیریا جج کرنے کا کیا ہے اس کا کرائیٹیریا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہاں پہ کیا لوگ زیادہ ایبسنٹ ہوتے ہیں یعنی اپنے کام سے بہت زیادہ چھٹی لیتے ہیں یا لوگ اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں یا لوگ ہمیشہ مینجمنٹ کی اور جو امپلائیز ہیں یا ورکرس کی جو ہے کسی نہ کسی بات پہ جو ہے ڈس اگریمنٹ ہوتی رہتی ہے تو اگر اس طرح کی سچویشن ہوگی یا امپلائیز جو ہیں وہ اپنی شکایات جو ہے بہت زیادہ ان کی گریوینسز ہیں تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ دیر از ان کانگروئنس یعنی آرگنائزیشنز جو ہے وہ اپنے امپلائیز کو سیٹسفیکٹری ورکنگ کنڈیشنز جو ہے پرووائڈ نہیں کر رہی ہے اور امپلائیز جو ہیں وہ آرگنائزیشن کو ٹرسٹ نہیں کرتے یعنی ان کو اعتماد نہیں ہے چونکہ ان کو اعتماد نہیں ہے اس لیے وہ بہت زیادہ چھٹی کرتے ہیں یا وہ اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں یا وہ بہت زیادہ شکایات کرتے ہیں تو یہ تیسرا ایلیمنٹ ہے جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے اس کی پالیسیز جو ہیں وہ افیکٹو ہیں سیٹسفیکٹری ہیں یا نہیں ہیں چوتھا ایلیمنٹ جو ہے وہ کیا ہے in evaluating the model cost effectiveness cost effectiveness سے مراد یہ ہے be read as follows are H R M policies cost effective in terms of wages benefits turnover absenteeism strike and similar factors یعنی جو ادارہ اپنے امپلائیز کو پے کر رہا ہے یعنی in the form of wages and salaries اور in the form of benefits that it is giving to the people working in the organization are people contributing in the same way to the organization کیا ادارے کے جو امپلائیز ہیں کیا اسی طریقے سے جس طرح سے ادارہ ان کا خیال رکھتا ہے کیا وہ بھی ادارے کی گول اچیومنٹ میں اسی طرح سے کانٹریبیوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو یہ ایک چوتھا ایلیمنٹ ہے اس کا جو یہ شو کرے گا کہ کسی بھی ادارے کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ پالیسیز جو ہیں وہ ایفیشینٹ ہیں یا نہیں ہیں so four C's model is the first thing is competence then uh, the uh, commitment level, then the congruence, and finally the cost effectiveness. This is the 4C model for evaluating human resource management policies. Now, what have we concluded in today's lecture? In today's lecture, we have tried to see a number of things. First of all, ہم نے آج کے جو لیکچر میں ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے پروسیس کو کمپلیٹ کیا یعنی تھریٹیکل جو ایسپیکٹس ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ان کو ہم نے آج کمپلیٹ کیا یعنی we from we started with a lecture on how the organizations are going to recruit and select people how they are going to train what are the different types of training methods that organizations use and in two days lecture what we have tried to see and understand that what is the performance appraisal system یعنی کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے امپلائیز کی پرفارمنس کو یا کارکردگی کو جانچتا ہے دیکھتا ہے اس کے کتنے طریقے ہیں اور uh, uh, کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے uh, اس کو ہم نے دیکھا اور اس کے بعد یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کمپنسیشن جو ہے کس طرح سے ڈٹرمن ہوتی ہے یعنی کس طرح سے کمپنسیٹ کرتی ہے اور اس کے کیا کرائیٹیریا اس کے کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فور سیز ماڈل کو دیکھا اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اگر ہم نے کسی بھی ادارے کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ پالیسیز کو اویلویٹ کرنا ہے یا جج کرنا ہے تو ہم کس کس بیسس پہ کس کرائیٹیریا پہ کریں گے اور اس کے بعد یہ آج کا جو یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ایپلیکیشن دیکھیں گے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اور یہ دیکھیں گے کہ how does the government apply all these principles that we have studied which you will find it it any textbook تو امید ہے کہ یہ آپ کو کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے اور بات آپ کے پورا جو یہ میکینزم ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا وہ سمجھ آ گیا ہوگا یہاں پہ یہ بات میں ضرور ایڈ کروں گی کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ ایک پورا ایک سیمسٹر کورس ہے یہاں پر جو ہم نے بات کی ہم نے صرف اس کے اہم جو ڈائمینشنز ہیں صرف ان کو دیکھا ہے is a very subject which is very elaborate تو ہم مختصر طور پہ اس کی بات کی ہے اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے سو کیپ اسٹارٹنگ اپنا آپ دیکھتے رہیے بک کو کنسلٹ کرتے رہیے اور نیکسٹ uh, لیکچر میں انشاءاللہ شاء آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ